اور نیک لوگوں کا انجام ذکر فرمایا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا کی زندگی بسر کی ہوگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت والے لوگ آج کے دن بھی یعنی قیامت کے دن بھی مزے کر رہے ہوں گے قیامت کا دن جو بڑی پریشانی کا اور ہیبت ناک ہولناک دن ہے اہل جنت اس دن بھی مزے لوٹیں گے چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں بھی اہل ایمان کی دعوت فرمائیں گے اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مچھلی اور گائے کے کلیجے کی دعوت فرمائیں اور روایات میں آتا ہے کلیجے کا ایک کونا وہ گائے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کیسی عظیم الشان گائے ہوگی اس کے کلیجی کا ایک طرف کا کونا ستر ہزار آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کی مہمانی فرمائیں یہ مزے کی حالت میں ہوں گے اس اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آخر میں عرض کروں گا یعنی ان آیات کے خلاصے کے آخر میں فرمایا کہ یہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے دھوپ کا نام و نشان اور گرمی کا نام و نشان نہیں ہوگا اور تکیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے انہی تکیوں میں میں نے عرض کیا تھا صوفے بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آرام دہ نشستیں بنائیں گے یہ اہل جنت اس میں ہوں گے کھانے پینے کے لیے مزیدار پھل ہوں گے اور ہر وہ چیز ہوگی جس کو یہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حاضر ان اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور جو خدمت گار ہوں گے ان کے سامنے ان نعمتوں کو حاضر کریں گے اور پھر ان کے لیے گفتگو کیسی ہوگی سلام القول من رب الرحیم ان کو سلام کیا جائے گا اور ہر وقت اللہ قیلن سلام سلامہ سلام ہی کے کلمات ہوں گے سلامتی کی باتیں ہوں گی کوئی دکھ دینے والی کوئی تکلیف دینے والی کوئی گھبراہٹ پیدا کرنے والی کوئی بھی ایسی گفتگو جنت میں نہیں ہوگی سلامتی کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ہوگا فرشتے بھی سلام کریں گے آپس میں بھی السلام علیکم اور سلام ہی کے کلمات ہوں گے یہ خوشی کے کلمات ہوں گے قرآن کریم نے یہاں اہل جنت کے بارے میں ایک مختصر سا نقشہ کھینچا تفصیل سے میں نے گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا یہ تو اہل جنت کا حال تھا ان کا مزہ کیسا ہوگا اور یہ کتنی خوشی کے عالم میں ہوں گے دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک تو یہ کہ قرآن کریم نے خود بیان فرمایا میدان قیامت قیامت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سالوں کے برابر ہوگا پچاس ہزار سال اب اندازہ فرمائیے دنیا کی زندگی ساٹھ ستر سال کی اور آخرت کا صرف قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا اور باقی اس کے بعد کے ایام آخرت کے دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوں گے ایک ایک ہزار سال کے برابر اس طرح ایام کی تعداد ہوگی لیکن نہ ختم ہونے والی زندگی یہ مزے کتنے ہوں گے اس کو بیان فرمایا گیا بعض روایات میں آتا ہے اہل ایمان کے لیے یہ سارا دن جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے داخلے تک وہ وہیں کھڑے ہوں گے وہ سارا وقت ان کے لیے ایسے گزر جائے گا جیسے فجر کی دو سنتیں ادا کی جاتی فجر کی دو سنتوں میں میرا خیال ہے تین چار منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اور ہمارا تو اور بھی کم ٹائم لگتا ہے ڈیڑھ دو منٹ تو اتنا عرصہ فجر کی دو سنتیں اب میں خود عرض کروں فجر کی سنتوں میں کرا کتنی مصنون ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں اکثر پہلی رکعت میں سورا کلیا اور دوسری میں قل اللہ تلاوت فرماتے تھے اس طرح تلاوت کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی جائیں تو تین چار منٹ سے زیادہ نہیں لگتے آپ حضرات اپنے تجربہ اپنی ماضی کی زندگی پہ نظر ڈالیں کیا کوئی خوشی کا ایسا دن خوشی کا ایسا لمحہ آیا کہ وقت اتنی تیز رفتاری سے گزرا ہو اتنی تیز رفتاری سے نہیں خوشی جب انسان کو انتہائی زیادہ ہو تو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا بعد میں کہتے جی یہ وقت بڑی جلدی سے گزر گیا پتہ ہی نہ چلا اور یہ وقت دیکھو کتنی جلدی ختم ہوگا خوشی کا وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور مصیبت کی رات جلدی نہیں کٹتی وہ آدمی انتظار کرتا رہتا ہے رات اس کو یوں لگتا ہے جیسے بہت زیادہ لمبی ہوگی بات دراصل یہ ہے وقت اتنا ہی ہوتا ہے لیکن ایک بندہ مصیبت کی حالت میں ہے ایک خوشی کی حالت میں ہے اندازہ فرمائیے اس خوشی کا ہم تصور میں بھی نہیں جا سکتے کہ اتنا طویل دن تین چار منٹ کی طرح محسوس ہو کیا ٹھکانہ ہوگا اس خوشی کا انسان تصور میں نہیں اللہ سبحان و تعالیٰ جو اہل ایمان کو خوشی عطا فرمائے اور اس خوشی کا دوسرا اثر یہ ہوگا کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وجوہ یوم مسفرا چہرے اس کے اس دن چمک رہے ہوں گے خوشی کی وجہ اندر کی خوشی چہرے کی چمک کے ذریعے سے ظاہر ہوگی اور جو مجرم ہوں گے اتنے غم زدہ اتنے پریشان ہوں گے کہ ان کے چہرے غم کے مارے کالے سیاہ ہو جائیں گے وہ وجوہ یوم دن علیہ غبرا اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار چھایا ہوگا ترہ قطرہ سیاہی ان پر چھائی ہوگی جیسے کسی کے چہرے پر کالک مل اتنے پریشان ہوں گے کہ چہرے پریشانی کی وجہ سے کالے ہو جائیں دنیا میں تو چمکتے دمکتے ہوں گے جو انہوں نے مزے اڑانے تھے اڑا لیے لیکن آخرت میں جب ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی اس پریشانی کی وجہ سے ان کے چہروں کی کیفیت یہ ہو جائے دیکھو اہل جنت کا انجام تو ذکر فرما اب اگلی آیات جو آج کے درس کے لیے تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ جو مجرمین ان کے ساتھ کیا انداز اختیار فرمائیں گے قرآن کریم کی ان آیات میں واضح فرمائے پچھلی آیت میں فرمایا اہل ایمان کے لیے تو سلام ہوگا سلام ان کے لیے سلامتی کے کلمات ان کو یوں کہا جائے گا وم تاز المجرمون ومتازو الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ اس آیت کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ کہ دنیا میں تم صالحین کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے نیک لوگوں کے ساتھ کوئی دیکھو باپ بہت زیادہ نیک ہوتا ہے بیٹا فاسق و فاجر کبھی ایسا ہوتا ہے باپ بڑا وہ فسق و فجور کی زندگی آزادی کی زندگی کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پرواہ بیٹا بڑا نیک سال ہے دنیا میں ایک ہی گھر میں رہتے تھے دنیا میں سب اکٹھے خاندان اکٹھے نیک و بد اکٹھے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھے نہیں ہوئے کیونکہ آخرت میں موت کے بعد اور آخرت کے دن میں یہ رشتہ داریاں ختم باپ بیٹے سے بھاگے گا بیٹا ماں سے بھاگے گا بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے یہ سب قرآن ذکر سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور کیسا بھاگیں گے یا فر المر فرار اختیار کریں جیسے آدمی سرپٹ دوڑتا ہے کہ کسی طرح میں ہاتھ نہ لگوں اس طرح ایک دوسرے سے بھاگیں گے قیامت کے میدان میں رشتے داریاں ختم فرمایا آج تم الگ الگ ہو جاؤ آج تم الگ الگ ہو جاؤ صالحین الگ ہو جائیں گے اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ الگ فرما دیں گے ایک مطلب تو دوسرا یہ کہ اے مجرموں تم دنیا میں تو اپنی بڑی انجمنیں بڑی جماعتیں اور بڑے گروہ اور جتھے بنا کر اکٹھے رہتے تھے آج تمہیں اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا آج تمہارے اکٹھ کا کوئی فائدہ نہیں آج ہر ایک کو الگ الگ حساب دینا پڑے گا یعنی ہر ایک الگ الگ ہو جاؤ اور میرے سامنے حساب کے لیے حاضر ہو جاؤ اہل جنت مزے میں عرش کا سایہ اور ان کے لیے مہمانی اور ان کے لیے اللہ کی دوسری نعمتیں اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ان ان سے حساب لیا جائے اور آیات مبارکہ سے پتہ چلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو میدان قیامت میں زیادہ ان کا تو نانا حال صاحب یہ تو ایمان لانے والے ہیں کسی کی سفارش ہوگی کو اگر کسی کے لیے جہنم واجب تھی تو سفارش کا اللہ تعالیٰ باب الشفا شفات کا باب کھلا ہوگا سفارش کا باب اگر بیٹا حافظ ہے اس کو حافظ بنایا حلال و حرام کی اس نے پرواہ کی اس بیٹے کے حفظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے قریبی رشتہ داروں میں دس بندوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی اس کی سفارش کی برکت سے جنت میں داخل فرمائیں یہ صرف حفظ قرآن کی فضیلت اتنی ہے علم کی فضیلت اور دوسرے بہت سارے مراتب کی فضیلت کتنی زیادہ تو اہل جنت کو انتظار ان کو جنت میں داخل چنانچہ قرآن نے پہلے ہی فرما دیا آج کے دن ان کے مزے شروع ان اصحاب الجنت اليوم اسی قیامت کے بارے میں فرمایا جا رہا تو مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا دوسرا خطاب کیا جائے گا الم الیکم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا یا بنی آدما اے آدم کی اولاد اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرنا انہو لکم عدو مبین یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اس کی پیروی نہ کرنا شیطان کی اتباع نہ کرنا وعدہ نہیں لیا تھا کیسا وعدہ جس شیطان کے بارے میں اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بتلا دیا واضح طور پہ بتلا دیا یہ تمہارا دشمن ہے تمہیں ورغلانے نہ پائے تمہیں بہلا نہ دے پھسلا نہ دے اللہ کے حکموں سے دور نہ کر دے شریعت سے دور نہ کر دے اور بتلا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کا راستہ گمراہ جہنم کا راستہ یہ ساری چیزیں واضح کر دی حرتاد نے اسلام سے بھی فرمایا تھا اور شیطان اس اس کا دشمن ہونا اس وقت کس سے واضح اور فرمایا شیطان کی تم عبادت نہ کرنا یہ سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کی تو کوئی عبادت نہیں کرتا عبادت تو کہتے سجدہ کرنا رکو کرنا شیطان کی کون عبادت کرتا یہاں عبادت امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں عبادت بمانا اطاعت کے کہ کی فرما برداری نہ کرنا اور فرما برداری کرنا ہی دراصل اطاعت ہوتا ہے کوئی آدمی ہر وقت جس کی بات مانے تو اس کا مطلب یہ اس کو اس نے اپنا رب مانا ہوا اطاعت تو صرف اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت اور انہوں نے جس جس کی اطاعت کا حکم فرمایا ان کی اطاعت ہے وہ بھی اس لیے ہم والدین کے جو حکم کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا کہ تم اطاعت کرو اول الامر کی اطاعت کا حکم فرمایا اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا کہ اطاعت کرو اصل اطاعت تو دراصل اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور باقی لوگوں کی اطاعت اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کی اطاعت کا حکم فرماتے ہیں تو وہ بھی بالواسطہ واسطہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت ہوئی تو میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ عبادت یہاں اطاعت کے معنی میں ہے اور حدیث شریف میں اس بندے کو جس کا مقصد ہر وقت پیسہ جس کا مقصد یہ میرا پیسہ بڑھ جائے اور میرا بیلنس بڑھ جائے اور اور زیادہ پیسے زیادہ سے زیادہ ہو جائے بہت زیادہ ہو جائے ایک وادی سونے کی تو دوسری وادی ایک فیکٹری تو دوسری فیکٹری تیسری چوتھی ہر وقت اس کی ہوس پیسہ اس کا مقصد پیسہ اس کو کیا فرمایا فرمایا کہ لعین عبد عبد الدینار الدینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو درہم و دینار کا بندہ کرا دیا جس کا مقصد یہ مومن آدمی کبھی بھی اس کا مقصد درہم و دینار نہیں ہوتا درہم و دینار سے آگے کوئی مقصد ہوتا ہے کہ میں اس درم و دینار سے درہم و دینار کے خالق کی رضا حاصل کروں یہ مقصد ہوتا مومن کا اس کی اس کی سوچ درم اور دینار پہ جا کے ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ درہم و دینار کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتا صدقات کے ذریعے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے زکوٰۃ کے ذریعے صدقات جاریہ کے ذریعے وہ پیسے سے پیسے کو سواری بناتا ہے اللہ کی رضا اور جنت کی سواری بنا لیتا اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا نیک آدمی کے لیے بہترین سواری ہے بہترین سواری تو عبد فرمایا عبد اس کو کہتا ہے جس کے حواس پہ ہر وقت کوئی چیز چھائے تو جس بندے نے ہر موقع پہ شیطان کی اتباع کرنی ہر موقع پہ شیطان کی اور نفس کی زندگی گزارنی وہ اپنے نفس کا بندہ اور اپنے اور شیطان کا وہ بندہ جیسے قرآن نے دوسرے موقع پہ فرمایا من اتخذ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا خواہش نفس کو معبود بات تو صرف اللہ کی ماننی چاہیے اللہ اللہ تعالیٰ ہی چوبیس گھنٹے اسی کی مرضی کے مطابق سر لیکن جو اپنی زندگی نفس کی مرضی کے مطابق گزارے اس نے گویا نفس کو وہ درجہ دے دیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا تھا معبود مطلق متاع مطلق اللہ ہی کی ذات ہے اس لیے فرمایا کہ میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا تمہیں نہیں بتلایا تھا باور نہیں کرایا تھا اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے ان میری اتباع کرنا میں نے نہیں کہا تھا پیغمبروں نے یہی دعوت دی ایک اللہ کی عبادت اللہ ہی کی عبادت کرو وہی عبادت کے لائق ہے اسی کے سامنے سجدہ اسی سے مانگنا اسی سے سب کچھ ہونے کا یقین اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین وہ ان ابودونی تو میری عبادت کرنا ہر تم مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ سرات مستقیم اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالی کی اطاعت کرنا یہی سرات مستقیم ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا حالانکہ یہ شیطان تم سے پہلے وَلَقَدْ لقت کمانا وا کمانا حالانکہ لقت کمانا یقیناً از اللہ کمانا گمراہ کر دیا اس نے منکم تم میں سے جبلن مخلوق کو کثیرن بڑی تعداد میں حالانکہ شیطان نے تم میں سے بڑی تعداد میں مخلوق کو اپنے جال میں پھانس لیا بڑی تعداد میں گمراہ کر دیا پتہ یہ چلا کہ گمراہی کی تعداد اکثریت میں رہے گی ہمیشہ جبلن جی کثیرہ فرما ہدایت والے ہر زمانے میں تھوڑے اور گمراہ اور سیدھے رستے سے بھٹک کر شیطان کے جال میں پھنسنے والے تعداد میں زیادہ رہے والا قد اضل منکم جبلن کثیرا اور بہت بڑی تعداد کے معنی میں بھی اور تم میں سے بہت بڑی تعداد کو شیطان نے گمراہ کر دیا سیدھے راہ میرے راستے سے بٹکا دیا میری عبادت اور میری اطاعت کے راستے سے ہٹا دیا کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے اتنی بھی عقل نہیں عقل تو بہت تھی بڑے بڑے دنیا کے کام چلے دیکھو ماشاءاللہ کیسے کیسے ذہین لوگ کیسے کیسے کاروبار کیسی کیسی تعمیرات کیسے انجینئر کیسے ڈاکٹر کیسی اللہ نے صلاحیت دی کتنا پڑتا لیکن یہاں آ کر زیرو اللہ کی اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اس بات سمجھ میں ہی نہیں آتی آخرت کے بارے میں صفر ہو گئے باقی ہر جگہ اپنی دنیا میں صلاحیتوں کے لوہا منوا لیا لیکن اللہ کے راستے میں آ کر یہ بات یہ بات نہیں سمجھ اولم و تاقلون تم اللہ کی عبادت کے راستے کو نہیں سمجھتے تھے سرات مستقیم کی ہدایت کو نہ سمجھ سکے ہادی جہنم التی کن تم تو یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جائے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جہنم کو حاضر کیا جائے گا قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا کل دکت دکا دکا والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی یوم الذكرى اب نصیحت حاصل کرے گا جہنم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کہاں نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ دنیا میں کر لیتے بس فائدہ حاصل ہو جاتا ہے یہ وہی جہنم ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اسلو حل یوم آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ بما کن تم تکفرون اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے کفر کرتے آج اپنے کفر اور انکار کے سبب اس جہنم میں داخل ہو بہت ہی عبرت والا اور نصیحت والا مضمون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان قرآن ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آج کی اس نشست میں قرآن کریم کے درس کے حوالے سے تو اتنی ہی بات کافی ہے انشاءاللہ اللہ آئندہ اگلے درس میں باقی آیات کا ترجمہ اور تفسیر از کیا ہے چونکہ کل درس نہیں ہے اور کل شب برات بھی ہے تو میں چند باتیں شب برات کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں جمعہ کا بیان بھی شب برات ہی کے موضوع پر تھا اس کا خلاصہ ہی عرض کروں شب برات کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس رات میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو یعنی آئندہ آنے والی رات قیام کی رات اور اس سے اگلا یعنی جمعے کے دن کا روزہ رکھو یہ شب برات تو شب برات کی رات میں قیام کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا بڑے ثواب کی چیز ہے چونکہ روایات میں آ گئی بعض رات کہہ دیتے جی روایت ضعیف ہے لیکن یہ بیچاروں کی سادگی ہے یہ ایسی جگہ دخل دے رہے ہیں جہاں ان کو پتہ نہیں کہ ضعیف کا کیا معنی ہوتا ہے اور کوی کا کیا معنی ہم جب اردو میں ضعیف بولتے ہیں نا تو معنی ہوتا ہے کمزور بیچارہ لاغر لیکن جب حدیث میں ضعیف کا لفظ بولا جاتا ہے یہ ایک اصطلاح ہے اس کو علماء اور محدثین جانتے اس کا کیا معنی میں اس باریکی میں نہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس کے سمجھنے کے لیے سال ہر سال چاہیے وہ بعض ابتدائی فنی باتیں ہوتی ہیں جب تک وہ نہ سمجھیں یہ چیز حدیث ضعیف بھی اگر ہوگی عمل اور فضائل اعمال میں جب عمل کی فضیلت بتلائی جاتی تو مقبول ہوتی اس میں فضیلت پر عمل کرنا درست ہوتا یہ بھی محدثین نے فرمایا تو بہرحال دوسرا روایت میں آتا اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کی بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتا چونکہ اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرماتے ہیں اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے برات کا معنی یعنی کسی کو بریو ذمہ کر دینا جہنم سے آزاد کر دینا جیسے یعنی کہتے فلاں آدمی عزت سے بری کر دیا گیا جس کے لیے جہنم واجد تھی اس کی توبہ استغفار پر اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس لیے اس کو اور یہ جو فرمایا گیا یہاں سمجھ لیجیے کہ اتنے لوگوں کو معاف فرماتے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا کوٹا ہے اتنا کوٹا یہ نہیں کہ آدمی سویا رہے گناہوں میں مبتلا ہے اور ان خاص گناہوں میں پھر بھی آدمی سمجھے کہ آٹومیٹک مغفرت ہوگی نا نا نا یہ کوٹا بتلایا کہ اتنے لوگ بھی آج اگر ہم سے معافی مانگیں گے ہم ان کو معاف کر دیں جیسے یوں کہا جاتا نا اس سال ایک لاکھ اسی ہزار حج پہ جائیں گے اس کا مطلب کہ کوئی درخواست نہ دے کوئی اپلیکیشن نہ بھرے کوئی پیسے نہ جمع کرائے آٹومیٹک چلے نہیں مطلب یہ کہ اتنے لوگوں کو اجازت ہے کہ درخواستیں لاؤ ہم قبول کریں گے اور حج پہ لیں گے یہ مطلب ہے اتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی یعنی جو توبہ کرنے والے اگر اتنی بڑی تعداد میں بھی آ گئے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اس رات میں قیام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نوافل پڑھیں قیام کہتے ہیں نفلی عبادت کو اور متفرق عبادت ہونی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت بھی سلاۃ التسبیح بھی درو شریف بھی استغفار بھی دعائیں اور مناجات بھی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ ہم جماعت سے پڑھیں تو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے یہ بھی اس میں داخل ہے باقی اجتماعی عبادتیں یہ رسول اللہ سن کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں کہیں نہیں تھی اس رات ہم نے اتنا ہی کرنا جتنا شریعت نے ہمیں بتایا جیسے ہمیں مغرب کی تین ہی رکعت بتلائی ہم چوتھی نہیں ملا سکتے چوتھی ملائیں گے نماز ختم ہو جائے گی ہمیں سجدے دو بتلائیں ایک رکعت میں ہم تیسرا نہیں کر سکتے تیسرا کریں گے نماز ختم ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے اسی طرح یہاں بھی ہم اتنا ہی کام کریں گے جتنا ثابت ہے اس سے زیادہ نہیں تو رات کا قیام اور دن کا روزہ ثابت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں مغفرت فرم باقی جو روایات میں آتا ہے رزق کے فیصلے موت کے فیصلے زندگی کے فیصلے میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا یہ قرآن نے بیان فرمایا یہ لیلہ اس لیلہ مبارکہ میں ہوتے ہیں جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات میں یفرق کل امر حکیم ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور وہ للت القدر للت القدر میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے فیصلے فرماتے ہیں اس رات میں مغفر ہوتا اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی اور معافی مانگنا اپنی مصیبتوں کو پیش کرنا اللہ سے دعا مانگنا یہ ساری رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلے ہوں بس اتنی بات ثابت ہے یہاں ایک ہی روزہ ہے باقی اس کے ساتھ جیسے عاشورہ میں نویں کا روزہ دسویں کے ساتھ ملایا جاتا ہے دسویں محرم کے ساتھ یا گیارہویں کا یہاں ایسا نہیں یہاں ایک ہی روزہ ہے البتہ کوئی آدمی ایام بیس کے روزہ رکھنے کا عادی ہو ایام بیس یعنی تین روشن راتیں تیرہویں چودھویں اور پندرہویں رات اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے سارے سال عبادت کا بلکہ پورا زمانہ عبادت کا ثواب ملتا ہے تو اگر وہ روزے رکھنے کی اس کی معمول ہو تو وہ باقی ایام کے روزے بھی رکھ سکتا ہے لیکن مستحب شب برات کی وجہ سے ایک دن کا روزہ ہے یہاں تک تو عبادت ہے باقی اس مہینے میں بعض منقرات شامل ہو گئے الحمدللہ ہمارا تو یہ علاقہ محفوظ ہے اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ پٹاخے اور آتش بازی یہ فضولیات یہ فضول خرچی بھی ہے عیزائے مسلم بھی ہے تکلیف پہنچانا مریضوں کو دوسروں کو اور بڑے گناہ اس کے اندر شامل مجوسیوں سے یہ رسمیں شامل ہو گئیں جو مسلمان مسلم اسلام میں کہیں آتش بازی نہیں ہے کہیں آگ کا کوئی عمل نہیں اگر آگ جل رہی ہو تو نماز پڑھنا مکرو ہے دیا کے کوئی سامنے اگر آگ جا رہی ہو تو حکم یہ ہے کہ نماز کیونکہ اب مجوسیوں کے ساتھ مشابت ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا کتنا پیارا ہے سجدہ کرنا لیکن عین سورج کے طلوع کے وقت اور غروب کے وقت اور زوال کے وقت منع کر دیا فرمایا کوئی نماز ادا نہیں ہوگی اور اگر کوئی سجدہ کرے گا تو مجرم کہلائے گا گناہ ہوگا حالانکہ کر تو سجدہ نہیں فرمایا اس موقع پر شیطان سامنے آ جاتا ہے سورج کا اور شیطان کے پوجنے والے اس وقت عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ مشابت نہ ہو جائے سجدہ منع کر دیا عبادت نماز منع کر دی گئی تو اسی طرح آگ کے سامنے آگ اگر جل رہی ہو اس سامنے نماز پڑھنا یہ مکرو ہے کیونکہ مجوسیوں کی عبادت کے ساتھ مشابت ہو جاتی اور یہ جتنے آگ کے کھیل آتے ہیں یا کھانے پینے کے آتے ہیں یا میٹھے آ جاتے ہیں اسلام میں ایسا نہیں اسلام میں تو اسلام میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا عبادت کرنا دعائیں مانگنا صدقات و خیرات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ مصلّ محمد و علیہ محمد مبارک وسلم انت سلطل کثیر وتب علينا انك انت التواب الرحیم اللہ مرحمن بالقرآن العظیم اے اللہ آنے والی رات کی برکتیں ہمیں پوری پوری نصیب فرما یا اللہ اس رات میں ہمیں بھی ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے یا اللہ یا رحم الرحمین اپنی رحمتیں اپنی یا اللہ برکتیں ہمیں نصیب فرما وصلی اللہ تعالیٰ رقی خلقی وحمد صاحب